بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جاہل مقلدوں کی حالت چونکہ اوپر کی آیتوں میں گمراہ جاہل مقلدوں کا حال بیان فرمایا تھا یہاں ان کے مرشدوں اور پیروں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پیر و مرشد بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے قیاس اور خواہش نفسانی سے اللہ کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں حق سے اعراض کرتے ہیں تکبر سے گردن پھیر لیتے ہیں حق کو قبول کرنے سے بے پرواہی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں جیسے فرعونیوں نے موسا علیہ السلام کے کھلے معجزوں کو دیکھ کر بھی بے پرواہی کی اور نہ مانا اور سورہ نساء کی آیت نمبر اکسٹھ میں ہے جس کا ترجمہ ہے جب ان سے اللہ کی وہی کتاب داری کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ اے نبی دیکھیں گے کہ اے رسول یہ منافق آپ سے رک جایا کرتے ہیں اور سورہ منافقون کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کراؤ تو وہ اپنے سر گھما کر گھمنڈ میں آ کر بے نیازی سے انکار کر جاتے ہیں لقمان کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تسا ارخد د اور اے میرے بچے لوگوں سے اپنے رخسار نہ پھلا دیا کر یعنی اپنے تئیں بڑا سمجھ کر ان سے تکبر نہ کر اور سور لقمان ہی کی آیت نمبر سات میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے ہماری آیتیں سن کر یہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے لیودلہ دلہ کا لام یا تو لام عاقبت ہے یا لام تعلیل ہے اس لیے کہ بسا اوقات اس کا مقصود دوسروں کو گمراہ کرنا نہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ اس سے مراد معاند اور انکار ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسے ایسا بدخلق اس لیے بنا دیا ہے کہ یہ گمراہوں کا سردار ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے جو بدلہ ہے اس کے تکبر کا یہ یہاں تکبر کر کے بڑا بننا چاہتا تھا ہم اسے اور چھوٹا کر دیں گے یہاں بھی اپنی چاہت میں ناکام اور بے مراد رہے گا اور آخرت کے دن بھی نارے جہنم کا لقمہ ہوگا اسے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جائے گا کہ یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے جیسے اللہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر سینتالیس آیت نمبر پچاس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے پکڑ لو اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ اور اس کے سر پر آگ جیسے پانی کا دھار بہاؤ لے اب اپنی عزت اور بڑائی کا بدلہ لیتا جا یہی ہے وہ جس سے عمر بھر شک و شبے میں رہا حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے روایت پہنچی ہے کہ ایک دن میں وہ ستر ستر مرتبہ آگ میں جل کر بھروتا ہو جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر جلایا جائے گا آدن اللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے